اور جب سنتی ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی انکھیں دیکھو کہ ان سو سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں کہ رب ہمارے ہم آمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے